حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے دو چیزیں میں نے تجھے دی ہیں ان میں سے ایک بھی تیرے ہاتھ میں نہیں تھی میں نے تیرے مال میں اس وقت تیرا حصہ مقرر کر دیا جب میں تیری سانس بند کرتا ہوں یہ اس لیے تاکہ تجھے پاک صاف کر دوں اور دوسری چیز تیری زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد میرے بندوں کا تجھ پر نماز جنازہ ادا کرنا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو دس